ہے جی مظلوم جہاد دراصل تو مظلوم حمایت پہ ظالم خلاف ہے ظلم کا مقبول روار ہے تو مقصد چند گان رہے ہیں کہ ملک کی عشور کو شہید نو کو منظر پوری سنگ چنتا تازہ طریقہ مارے جنور افواؤ گئی جنگ کا مسئلہ کا لٹاؤ گا نہیں تاریخ تاریخ کی دنیا میں ہندوستان اور ہندوستان میں سونے کی چیزیں آ رہی ہے تو یہ بچاؤ گا آپ ہندوستان ہندوستان کے کے کے کے کے ڈیل ترقی تعلیم والے والے والے والے معاشیت امن کاروبار تجارت معاشی خوشحالی کانگریس راتوں ناخواندگی بدلنی جی مان دولت افغانستان کا نو تمہارے ہوگا تو ہارے ہو نہ اسلام نہ اسلام کے ہاتھ نئے چکر قوم کی ماں سے بلکہ اسلام کا جہاد تو مسلم کا حمایت کا بات ہے دسروں اور ظالم خلاص کو قابو کا بات ہے ہاں، اللہ دین کا مربع حفاظت کا بات ہے اللہ دین کا اللہ نظام ہے ہر شیطان بہرحال جہاد والی شریعت روا کے پڑھنے میں جو ہوئے بولا دادا جی جی دنیا کی داخلہ کو کاروبار بند و نصیحت ہتھیار کا نہ کہی نبی ضرورت سے تقریباً پورا سے تمام قوت آدم تشدد والے کرتے جنہیں جی سب کی کو اس سے آدم تشدد ہوئے دا دنیا یوم نظام دے جس آدم تشدد والے کرتے ہیں جی۔ یوم حدا راجی تو دن کل بتاری ہے دا دن کل قوم کل بتاری ہے جے دریا سکھو بتاری ہے دواز و نصیحت پا اتیاو او دا دا اخلاق پا اتیاو ندر کی ملازمت دا عمل کو دا ریاست دا شکرنا او دا جن نکاتا دا دا باقی بھی دی دا باقی جرا حرکت کیا رکھا تب پسی دا جہاد نصیحت جہاد امراشی کم خلق پا باز نصیحت پا دعوت پا اسلام اخلاق نسبی او بغاوت باندې هغه راغلی د اختلاف وسه هغه وضو د دنیا په کور کې کور د سړي بچي کارخانه دا مزن کپنے دے نہ محل پیار گیا معاوی دفعہ اصولی اخلاقی ضابطۂ اخلاقی طریق کار گیا ذکر اس کی وجہ سے ہم حافظ زور نہ کرے زور نہ رہا سے سختی بدل یہ رنگ بدل کئی ہر کا وسط میں دائے نہ آپ کا پہن ہوگا آنے اور اس میں کوئی ہمارے آدم دشک ہونا والد سیم کے دشک ہو بس اپنے ضرورت کو رکھتی نہیں ہو آپ آپ کی عالمی دنیا کی خوشی جہاد ہوتا اسلام Quando è che sono uguali? Guidate i suoi A fronte che sono uguali, novità ce ne hanno da parte. Dato Guliet, Giante, da Mokatas Giante. Giata da lei Giante, Mokatas Giante Guli. A Giante che sono uguali, non da lei Giante, dei suoi di uguali. Spera, Giante sono uguali, a io ho un'aggiare, Giante. مسلمان مذہبی مرکز خود اس دانی پہ روپنی من سے عبادت کا آزادانہ حرکت مطلب بلکہ دونوں پورے کتاب فاسا وغیرہ سے وقت ہوئے دار ہے چکم نوجوان حرکت ہے آبا خود اس بند ہے نوجوان پر تن سے مان رہا بلے نوجوانوں کا ہوتی کے اندر نبیا سوچل کی جائے تو وہ ہے پابندیاں نہیں پھر رکھتی دو نصاب نمبر کے بعد نس کر سباد میا یو صحیح متفق علیہ صحیح تاریخ کا افسر لے کر وہی لے گئی عزت ہے کہ جو بھی کوئی اب پابندی ہو تو یہ نہ ذکر ہو اگر اوپر جاتے اسپنڈی ہوگا شہر مقدر کیا مگر مقبر بل دادا شہر اسلام اگر وہ مجبور جنگ کے بعد <clears throat> دا جنگ داسی مذہب دنیا یہ نہیں شاہ چھپائے کے جنگ مکمل تو میں نے جنگ ہاں مذہب کے لئے ہم دنیا تاریخ و مذہب کی تاریخ میں گواہ ہے ہم خود اپرا اسلام کیا تو کرو مذہب کی جنگ ویاپار ہے لیکن کوئی مذہب کو ہے لائی کو مذہب کے انتہائی بے رحمانہ تصاوت ہے جنگ اور دائی استثناء سے سے دی کہ پورے آئے پاسن دلان جو داری چلے عبادت مانے وانے آئی سر چلو چلو چلو دار سڑے ہوئے داری مزر کی مزہ زندگی مانا جائے اسلام راشا اسلام ہے اسلام جنگ اور جہاد پوری اسلامی تو خوشبو جنگ دا رحم رحم دا دا خلق سرا دلے والا رویہ بل اسلام ہونے کا اصل بھی ہر چہرے سے تصور غلط ہے کہ مسلمان اور اسلام صرف کافر منہ کافر خلاف چل گئے یا کافر کا وہ دنیا کی تجربن کے روپ لو مقابلہ کی وہ حق اور کوئی غلط ہے اسلام جہاد چڑھے ہر کافر خلاف کہا مسلم مسلم خلاف نہ بلکہ بلکہ ایسا گرو بے ہوئی ہوئی اور بچے عربی کرے ہر اسلام جدا جدا اصول اور اس طرح معاملات ہوتا رہتا ہے زیوی چاہتا جی زیوی نوس چلے سنالی مول تم سمانا تو یہ اسا دے شیر ایشو او دا اول تم سر مقابل شہریت واس اس جس ہویا کے جس پر مہارا تے مہاری مہار مقابل تے دے نور شہریے سمجھ مسلمان دے راز ہے اسیں اسن کی کوئی کوئی راز ہے سبحان نبی علیہ السلام دور کی ریاست کے کے اندر اندر مدینہ اور مدینے مدینے مقابلے پر کی کی کی ریاست بات ہے نبی علیہ السلام پچاس نسلیا دفات پکڑ مسلمان کے پکڑ غیر مسلم دفات نہیں حقوق دے مان میں یہ سب ہر غیر مسلم بھی چاہے کا معاہدی ہوئی جی کہ معاہدہ و سرشیر مسلمان پر کو غیر مسلم بن دیو غیر مسلم کو ایک سارا تعمل معاہدہ ہوئی دلی کا معاہدی معاہدہ و سرشیر خدا فرق اور ریاست کا سیر ریاست شہری ہوئی اور سینی ہوئی اور بیشت قوم و بیشت یا کو وہاں حدیث نبی منصر ہو نیو آرے گیا لاتا مسلمان و غیر مسلم ملک با امر امن وہاں ندیر نو معاہدین کا ہم سیمیاں کو لیے یہ حکم ہے آرہ سے داری ہم معاہدے کے لئے اسلاف سمان جان جزت ابو کو زمان محفوظ ہے سب خلاف ہم جائے بیٹھو تاسو زمان خلاف جائے بیٹھو مو پر سب خلاف چاہتا ہوں دوائیو شرارت میں ہے نقصان رس ہے اولاد کی انسانیت کر دی گئی تو مسلمانوں کے خلاف کیوں چل رہی ہے مسلمانوں کا نقصان رس ہے تو مسلمانوں کو ترکیب کے دعوت کے نظام کے رکاوٹ ہوئی مدد ہم کو خلاف کیوں چل کو اس کا خیال رکھنا ہے وہ دیر ضرور کے ذریعے پابند کو منصور مطالعہ ہر اصول مطابق کہ نبی علیہ السلام فران وسلم اصول بھی ہوئے جہاں پکوائے تلے ترین کو پھیرا تلے باغیانوں پھیرا اور کابٹ کمبوں کی پوری دن کے سرا تلے ہرگیانوں پھیرا مغب علیہ جی مذہبی بار انسانوں با رسنا وائے بلاکان بنوائش ہیں جنگ ہیں سنوائش ہیں معشمات بنا وجنے دبا بجن کی ساس و حلق و نشانہ لیا دار کم چھوچ نے حالت جنگ کی دشمن پوچ دشمن جن کی آئی نو مصرہ بنے گا بس ایک کوئی تھی بوشی لاس پیل پوزا وہ بیان بینے گا وہ در اسلام دا ہے اے مسلم دا سی کے لئے اپنی دار حدیث کے دار ہے چھ دائی کس چھ پوتر ہے نشان نوے نہ دوڑا ہے دائی نوے سوزا ہے اور میں نہ سوزا ہے لیکن اور سوزو سوزا صرف اور صرف دادا آنا احتیاط جچارا سوزا ورگئی نوکو اور مانے ورگوئی چھ دائی لوٹ مار بنے گا رہے دائی دعا مقام دائی تدورا دو آدھا پر شورا مقام بنے جوڑا ہے سفارتی سفارتی ادب گرا چلا غیر مسلم مت سفیر مسلمان من کرائش نہ بنو جی مسلم افریقہ صاحب جن وہ دعو کو ایمان کرے وٹا صاحب اگر سرکیرن رائی گئی نبی علیہ السلام صاحب خبریں شیئر وہ ویل ما رسول بنے بھی ہوں وہ بھی ہے خالی حسین بکر مطلب کا رسول بنے بھی رسول بنے وہ رہے ہو جائے پیغمبر در اشارت خراب ہوا اور پھر ہم حسین بکر کا صاحب در اوچھا در اشارت خراب ہوا اور یہ بھی مرتج سے وجہ نبی علیہ السلام بتوے پہ چھتا تاسو سے نوے لیکن آخر طرح سے بیران 9 9 cisărilor religii, نبی علیہ السلام کا فتح مکے کو مقامات میں مظاہرہ سنگا مکہ کا اسوا اعلان ہے پورے گیلے جنگ کا بس قرآن طریقے سے ان کا مکہ حوالے ہے آؤ سو سوگ حرم مکہ کی بیت اللہ کی مناوا رسا دلہ امن ہے تو مجھ سے ہوئے جب نے مذاکرات پر نبی علیہ السلام تدور انزل ذات سن تقریبا آئے آزاد مقابلہ نور غیر مسلم سڑے یورپ مغرب ہوئی کو مغرب لگیا انسان دوست ہے ہیومن رائٹس خبریں گئی اور انسانی حقوق کو خبریں گئی داخی کا یورپ مون بار یورپی رائے نشپتی رکھے تو دشمن کہتے ہیں روپے وقت لباس مارکڑے چھ ہزار نما پیغمبر کو ایک موقع مان لیا تھا پہ تو جاوا لے رہا سات ہزار چھ ہزار کو اپنے کو موقع بڑا ہفتہ جانی نقصان ہو گیا ہے سونا شہر تاریخ سے معذروں سے ان کے نقصان دادا اسلام تجہاد سوال ہے تقریباً ڈاکٹر حبیب اللہ سے نکلی کوئی کتاب دور کی کتاب اور ایک دو سو چوہتر مربع بھی روزانہ حساب سے اور ساتھ دس وقت کرا رہا ہے جنگ گروی جنگل کا دفت تعداد نہ ڈبل ٹریپل کل لس ان نسیات کو سمجھتے ہیں اللہ اربوں کا لیکن بلی لس کا بہت سی تیسی کے ہاتھوں میں انسانی جانی نقصان سے بچے کل اسلام نے جہاد کاری سونے کسان دو سو انسٹھ کسان صرف مسلمان اچھی رہتی کل چلا کری صحیح نظام بکم زمانے کے دلی مذہبی کو حروف ہو نو آو وقت کے مذہبی عدالتوں کو پیس باندھے ایک کروڑ بیس لاکھ سمجھے عدالتوں دا دارتوں کو سایا نبال پتے کی بد سزا پر اسمہ کا پور سوزو دیشے دا دیدی تاریخ نبال تقریباً دو کروڑ انسانیت ہے اور دوسری پانچ کروڑ انسانیت ہے نسخہ دو حالت دنیا والے مسلمان اسلام جہاد بہسی تریسی جہادیوں کے تمام اٹھارہ اٹھارہ سو پسند پسند ایک ہزار وہ سو ان سب مسلمان کے دبا کے قابل نہیں اسلام کے ہاتھ ہو مدیش گرمی اسلام تصور جہاد ماندہ سے ان شاء اللہ ہمارا سہیو ہو